اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے قاتلان امام حسین علیہ السلام کا مذہب ناظرین محترم امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ آج کے ٹائم پر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس شخصیت سے واقف کیوں نہ ہو چاہے وہ کسی ہی فرقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے ایسی قربانی تاریخ کے صفحات میں آج تک کوئی نہ دے سکا کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف دین کے لیے ہی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی اور داستان کربلا داستان امام حسین علیہ السلام جو بھی سنتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی داستان سنے اور اس کی آنکھیں نم نہ ہوں جیسا کہ ایک ہندو شاعر نے بھی کہا کہ اس قدر رویا ہوں میں سن کر داستان کربلا کہ میں تو ہندو ہی رہا اور آنکھیں میری حسینی ہو گئیں ناظرین محترم ہم اس پروگرام میں مسلسل اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر اتنا ظلم و ستم کرنے والے جو لوگ تھے وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ایراد بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے اور ایک اسپیسیفک فرقے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور ہمارے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ڈاکٹر رضا عباس صاحب نے بہت اچھے سے اور واضح طور پر تاریخ کی روشنی میں اس بات کو کلیئر کیا ہے جو سوالات ہم نے اس سے ریلیٹڈ ان سے پوچھے ہیں آج کے اس پروگرام میں آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہمارے پاس بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی اچھے سوالات ہیں تو آئیے ان کے جوابات ہم جانتے ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب ہم اپنے کل کے ایپیسوڈ سے ربط دیتے ہوئے آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یزید کو جو خلیفہ بنایا گیا جب کہ دیکھا جائے کہ حاکم شام جو تھے تو جب وہ خلیفہ تھے تو جب امام حسن علیہ السلام سے صلح کی شرائط لکھی لکھوائی گئی تھی انہوں نے ایک کورا کاغذ بھیجا جس پہ امام حسن علیہ السلام نے خود شرائط لکھی جس میں سے ایک شرط آپ نے یہ لکھی کہ تمہارے بعد کوئی اور خلیفہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے باوجود بھی کہ اس نے اس صلح کو اس ٹائم تو ایکسیپٹ کر لیا ان شرائط کو اور بعد میں انہوں نے توڑ دیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس مقام پر لا کر کھڑا کیا سیکنڈ تھنگ از کہ لوگ جان رہے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جیسا کہ آپ نے خود بیان کیا کہ وہ فسق و فجور اوپنلی کرتا تھا تو اس کے باوجود بھی مسلمان کیسے مسلمان تھے کہ انہوں نے بیعت کر لی عزیز کی بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے آپ نے بہت اہم مدوں کو اٹھایا ہے جی۔ اور نازک تاریخ کی نبز پر ہاتھ رکھ دیا ہے جی۔ یہ ہم نہیں کہتے آپ تاریخ میں جا کے دیکھیے خود جو ہے وہ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں کیا لکھا ہے جی۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اسلام کو ملوکیت میں بدلنے والی ذات کون ہے امیر شام معاویہ ابی سفیان اچھا ہم نہیں کہہ رہے ہاں، ہاں۔ جو علماء علماء اہل اہل سنت سنت ہیں ہیں بڑے بڑے لوگ جی۔ جنہوں نے دور حاضر کے بہت بڑے عالم ہیں سید سلمان ندوی صاحب جی۔ آپ یوٹیوب پہ امیر شام کے لیے ان کی تقریروں کو سن لیجئے جا ہاں۔ کر کے ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ملوکیت میں بدلنے کا جو تاریخ اسلام میں جی۔ اسلام کو ملوکیت میں بدلنے کی جو ذمہ داری ہے مولانا مودودی نے کس کے جی۔ کے سر سر ڈالی ڈالی ہے امیر امیر شام شام کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی چالیس برس حکومت کرنے کے بعد بیس برس گورنر کی جی۔ حیثیت سے بیس برس مطلق العنان خلیفہ کی حیثیت سے جی۔ کہ بس یہ حکومت یہ یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ یہ حکومت بیٹے تک کیسے پہنچے اور جیسے آپ نے بات کہی تاریخی حوالے ہیں کہ ایک صفحہ سادہ بھیجا گیا جس پہ دستخط کر دیے گئے شرائط لکھے گئے جی۔ بہت سے مورخین نے شرائط اڑا دیے ہیں بہت سے مورخین نے لکھے ہیں کچھ تاریخی کتابوں میں شرائط پورے لکھے ہوئے ہیں اس میں بھی یہی ایک شرط ہے جی۔ کہ یہ حکومت ان کو خود اپنا جانشین معین کرنے کا حق نہیں ہوگا جی۔ لیکن تبری نے یہی جملہ لکھا ہے کہ امیر شام نے حکومت ملنے کے بعد کسی ایک شرط کو بھی پورا نہیں کیا کسی ایک شرط کو بھی پورا نہیں جی، کیا جی۔ اس میں یہ بھی شرط تھی ہاں۔ تو ان کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ ہاں۔ جو ہے وہ اپنے فاجر بیٹے کو دے دیں تاکہ تاکہ وہی وہی سلسلہ ہاں۔ جو ہر حکومت میں ہوتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا چاہے وہ لائق ہو یا نالائق ہو جی۔ وہی جو ہے اور گھر میں حکومت برقرار رہے گھر میں پاور برقرار رہے وہی وہی جو نصیحت جی۔ جو ہے وہ ابو سفیان نے دی تھی کہ اس کو گیند کی طرح جو ہے پاس کرو آپس جی، میں اور باہر مت جانے دو خاندان سے یہ فکر ان کو کھائی جا رہی تھی اور انہوں نے جو ہے اس کے لیے تدبیریں شروع کی اب آپ کی بات کی بات آتی ہے جی۔ کہ عوام جانتے ہوئے بھی انہوں نے کیسے بیعت کر لی پھر میں وہی جواب دوں گا کہ اس کے لیے تاریخ میں نہ جائیے دنیا کو دیکھ لیجئے آج سب کچھ جانے کتنی چیزیں سارے ہاں۔ عیوب کتنے جو ہے وہ سیاست دانوں کی میں بات کر رہا ہوں جی، جی۔ اور اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے میں کسی ہاں۔ کا نام نہیں لے رہا ہوں ہاں۔ سیاست دانوں کے لوگوں کو نہیں پتا ہے اس کے باوجود وہ خاموش ہیں ہیں کہ نہیں خاموش جی، اور جب موقع آتا ہے تو ووٹ دینے بھی چلے جاتے ہیں اور اپنے اپنی گویا کے بیعت کا اظہار کرتے ہیں ووٹ دینا ایک بیعت کا ہے کہ آپ کس کے سپورٹر ہیں ہم فلاں کے سپورٹر ہیں تو بیعت سے جا کر کے تو آپ یہ بتائیے کہ جیسے دنیا دنیا میں کچھ نہیں بدلتا ہے روز ازل سے آج اور آگے روز قیامت تک جب تک قیامت نہیں برپا ہو جائے گی جی۔ تاریخ میں کچھ اصول ہیں سماج کے ہاں۔ ان اصولوں میں سے ایک بڑا جو اصل یہ ہے بڑی جی۔ اصل یہ ہے کہ تاریخ میں یعنی جو لوگ سماج میں ہوتے ہیں اس میں میجورٹی وہ ہوتی ہے جی۔ کہ جو طاقت اور پاور اور پیسے کے آگے جھک جاتے جھک جاتی ہے خاموش ہو جاتی ہے جی۔ زبان بند کر لیتی اگر بولتی نہیں تو کم سے کم زبان بند کر لیتی ہے اور مسلحت آمیز خاموشی جو ہے وہ سپورٹ میں بولنے کے برابر ہی ہے بہت سے لوگوں سے کہا جاتا ہے اچھا آپ نہیں سپورٹ میں بول سکتے چپ رہیے بیٹھے رہیے ہاں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں آپ دیکھ لیجیے بہت سے لوگ ہیں میں نے میں نے کہا میں میرے منہ پر زبان پر نام آ آ کے رک جا رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو خاموش رہتے ہیں جو جو ہے دامیز خاموشی اختیار کرتے ہیں کچھ لوگ سامنے سامنے سے بک جاتے ہیں کچھ پسے پردہ بک جاتے ہیں کچھ تو سامنے اتنے ہوتے ہیں کہ ہاں لائیے ہم کو ہم ہم بکے ہوئے ہیں ہاں۔ کچھ یہ کہ وہ ایسے دنیا کے سامنے نہیں بکے ہوئے ہیں لیکن پرسے پردہ بکے ہوئے ہیں ہاں، ہاں، تو وہی اس وقت بھی تھا حکومت ہاتھ میں تھی جی۔ خزانہ ہاتھ میں تھا جب حکومت اور خزانہ ہاتھ میں ہوتا ہے جی۔ تو ہر انسان کو حکومت جانتی جانتی ہے کہ کس کو کس طرح سے کرنا کس طرح سے کنٹرول کرنا کنٹرول کرنا ہے کسی کو دولت کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے کسی کو طاقت کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے کسی کو پولیس اور جو ہے وہ حکومت کے آلے کے طور پہ کنٹرول کس کو سی بی آئی کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے کس کو پولیس کے ذریعے کنٹرول کرنا جی۔ سب کو پتا ہوتا ہے تو وہی جو ہے یہ سامنے آتا ہے جو تاریخ میں بار بار ہوتا آیا ہے بار بار ہوتا آیا ہے وہی لیکن جی۔ یہاں پہ ہم اس کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ جی۔ مسند رسالت پر ایک بالکل سیلف پروکلیمڈ اعلان شراب پینے والا مسند پہ پہلی دفعہ تاریخ اسلام میں جی۔ پہلی دفعہ اعلان شراب پینے والا مسند رسول پر بیٹھا اس لیے اس کو ہم اہمیت سے تذکرہ کر رہے ہیں ورنہ تاریخ میں تو یہ ہوتا چلا آ رہا ہے ہاں۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ نالائق جو ہے وہ گدی پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے عوام جو ہے مسئلہ تعمیز خاموشی اختیار خاموشی وہ اس وقت بھی ہوا جی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آواز نہیں اٹھی جو ایک طبقہ ہے پانچ پرسنٹ کے لیے دس پرسنٹ کے لیے ہاں۔ اس نے آواز اٹھائی اس کی جب آواز اٹھائی اسی کے لیے بہت سے قتل کیے گئے بہت سے پولیٹیکل مرڈر کیے گئے حجر ابن عدی کا قتل کیوں کیا گیا ان جی۔ کے دس ساتھیوں کا قتل کیوں کیا گیا اور بہت سے قتل ہوئے جی۔ کہ جو قتل کیے گئے دبائے گئے بند کیے گئے جو جو کرتے کرتے بنا کیا کیا کہ حکومت گیا ان کا نام جو ہے وہ وظیفے کے رجسٹر سے کاٹ دیا گیا جی۔ ان کی جان مال عزت وہ کتنے پولیٹیکل مرڈر ہوئے اس معاملے میں اور اس کے بعد کچھ لوگ وہ تھے جن سے حکومت خاص طور پہ ڈرتی تھی اور اس میں سب سے بڑا نام خود امام حسین امام حسین علیہ السلام کا تھا جی بے شک بہت بہت شکریہ اچھا ڈاکٹر صاحب یزید ابن معاویہ کے بارے میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس نے بیعت کا تقاضا تو کیا تھا لیکن اس نے یہ تو تقاضا نہیں کیا تھا نا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ دیں تو آپ نے مدینہ کیوں ترک کیا اچھا یہ سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ مدینہ کیوں ترک کیا جی امام حسین علیہ السلام دیکھیے اب اگلے دن کیا ہونے والا تھا جیسے میں نے اس دن آپ کو منظر پیش کیا جی۔ کہ یزید کا خط آ چکا ہے یزید کا خط آ چکا ہے ولید کے پاس کہ ان جی۔ سختی کرو حکومت کا آرڈر ہے سختی کرو جی۔ سختی کرنے کا کیا مطلب ہے سختی کا مطلب یہ ہے اگلے دن کیا ہوتا اگلے دن امام حسین انکار کرتے انکار کرتے تو اس کے بعد کیا ہوتا اس کے بعد ٹارچر کیا جاتا حکومت جو ہے وہ جنگ پہ آمادہ ہوتی امام حسین کو امام حسین علیہ السلام نے وقتی طور پر جنگ کو ٹالنے کے لیے جی۔ امام حسین علیہ السلام نے وقتی طور پر بات کو رفع دفع کرنے کے لیے کہ بھئی میں جب یہاں سے سے نکل جاؤں گا تو مدینے کا گورنر کیا کرے گا تو اس لیے آپ نے سفر کا ارادہ کیا جی۔ کچھ لوگ آئے یہ کہنے کے لیے اب دیکھیے یہاں پہ بات ہوتی ہے کچھ لوگ جی۔ آئے یہ کہنے کے لیے کہ آپ کے نانا کا مدینہ ہے مدینے کو مت چھوڑیے مدینے میں آپ رہیں گے تو سیف رہیں گے تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں دوبارہ جا کے دیکھیے جی۔ کیا امام حسن اسی مدینے میں شہید نہیں کیے گئے کیا وہ سیف ہوئے اور صرف یہی نہیں ان کے جنازے پہ تیر برسائے گئے گئے تب یہ اصحاب کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے تو یہ کہ سیف رہیں گے یہ تو بالکل نہیں کہا جا سکتا یہ سب کچھ ہو چکا تھا جی۔ امام امام حسن وہیں شہید کیے گئے تھے تو حسین علیہ السلام نے اس وقت جو ترک مدینہ کیا وہ مدینہ کیوں ترک کیا ایک تو یہ تھا کہ امام حسین اسی وقت جنگ پہ آمادہ ہو جاتے اگلے دن جنگ ہوتی امام حسین علیہ السلام نے ہاں۔ جنگ کو ٹالنے کے لیے جی۔ وقتی طور پہ جنگ کو ٹالنے کے لیے آپ ایک ایسی جگہ چلے گئے جو امن کا شہر کہا جاتا ہے یعنی مکہ مکہ جس کو بلد امین کہا گیا قرآن مجید میں بلد امین کہا گیا یعنی امن کا شہر جہاں تو حالت احرام میں آپ کو معلوم ہے کہ گھاس تک نہیں توڑی جا سکتی ہاں۔ گھاس توڑنے پہ کفارہ آ جاتا جی، ہے جہاں پر ایک مچھر کو نہیں مارا جا سکتا جی، کفارہ آ جاتا ہے آ جاتا ہے کہ نہیں نہ یعنی جانے کتنی چیزیں ہیں جو ایک محرم کے اوپر حرام ہو جاتی ہے اور جبکہ اس مقام پر بھی لوگ تلوار لے کر پہنچ گئے جی، تو امام حسین علیہ جی۔ السلام مکے چلے گئے اور خاموشی سے وہاں کچھ دن زندگی کے آپ نے گزارے کہا جاتا ہے تین چار مہینے آپ وہاں پر رہے اچھا۔ تو وہاں پر آپ رہے بلد امین کے طور پہ شاید جی۔ آپ یہ چاہتے تھے آپ کا مدینے سے سفر کا یہ تھا کہ وقتی طور پر یہ جو ٹسل یہ جو زبردست وہ چل رہا ہے یہ ٹل جائے ہے نا بات ختم ہو جائے جی۔ ہو سکتا ہے اس سے بات ختم ہو جائے اور آپ اس لیے مکے آ گئے تھے یہ تو مدینے یعنی یزید کے خط میں یہ نہیں تھا کہ مدینہ امام حسین نے خون ریزی کو ٹالنے کے لیے ٹالنے کے لیے کیونکہ امام حسین خود امن پسند تھے امن پسند جی واقع بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ میں اگلا اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال کرنا چاہوں گی کوفے کے حوالے سے جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے اور یہ بات آج بھی نشانہ ایک طرح سے اس بات کو بنایا جاتا ہے کہ خط لکھ کر کوفی بلا رہے تھے ہاں۔ امام حسین علیہ السلام کو اور ظاہر ہے وہاں پر زیادہ تعداد شیعوں کی تھی جی۔ تو اچھا مین سوال یہاں پر یہ ہے کہ خط لکھ کر جب بلا رہے تھے مسلسل تو بلا تو امام حسین علیہ السلام کو رہے تھے تو انہوں نے اپنی جگہ پر اپنے کزن حضرت مسلم علیہ السلام کو کیوں بھیجا خود کیوں نہیں گئے یہ اب یہاں سے ہماری گفتگو ایک نیا موڑ لیتی ہے جی۔ کہ اہل کوفہ ہی کی وجہ سے یہ الزام لگایا جاتا جی، ہے جی۔ کہ صاحب چونکہ اہل کوفہ جو جو ہے ہے وہ سب ان کے جاننے والے تھے اور ان ان کے کے باپ کے شیعہ تھے اور ان کے کے باپ ماننے والے تھے اور لہذا شیوں نے قتل کیا تو اب یہاں پہ ہم جو ہے اس کو بہت ہی اہم طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس ایپیسوڈ میں اور ہو سکتا ہے اگلے دن کے یعنی اگلے اپیسوڈ میں ہم اس کا جواب دیں گے کہ کوفے کی کیا نوعیت تھی کوفے کی کیا تھی ہم دس ابھی آپ سے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوفہ کوئی ایسا نہیں شہر تھا کہ جہاں پر سب کے سب ایک طرفہ حضرت علی کے ماننے والے اور حضرت علی کے چاہنے والے تھے جی۔ ایسا نہیں تھا یہاں حضرت علی کے چاہنے والے بھی موجود تھے اور حضرت علی سے دشمنی رکھنے والے بھی جی، موجود تھے اور دونوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی یہی اس میں آپ کے سوال آپ کے سوال کا جواب اس میں مضمر ہے جی۔ کہ امام حسین اسلام کے پاس جو بہت سے خط آئے تو یہ کہ اچھا وہ خط کیا تھے آپ یہ جی۔ دیکھیے وہ خط ان خط کے مضامین سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خط کیا تھے زیادہ تر خط کا مضمون یہ تھا جی۔ کہ فصلیں پک گئی ہیں اور دریا جاری ہیں اور یہاں اچھا۔ پہ ساری نعمتیں ہیں اور آپ آ جائیے جی، ہمارا کوئی امام نہیں ہاں، ہاں۔ اس کے معنی یہ کہ کسی جگہ پر یہ نہیں تھا کسی روحانی ہدایت کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا اچھا۔ بلکہ زیادہ تر دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہاں، تھا گویا امام حسین علیہ السلام کو مال دولت فصل اور حالات کا لالچ دیا جا رہا تھا کہ آپ آ جائیے اور ہمارے کھیت لہلا رہے ہیں ہیں اور ہماری جی۔ فصلیں پک چکی ہیں اور سارے حالات سازگار ہیں اور آپ یہاں پہ آ جائیے جی۔ اگر امام حسین کو اہل مکہ پر مکمل اعتماد ہوتا جی۔ تو آپ سیدھے مکے کی طرف اہل کوفہ کی طرف مکمل اعتماد ہوتا تو آپ کوفے کی طرف چلے جاتے اب ایک دوسری بات بھی ہے کہ امام دیکھیے دونوں باتوں سے دونوں باتیں سامنے آ جاتی ہیں دونوں باتیں بہت اہم ہیں ایک طرف یہ کہ کوفے کے علاوہ کہیں سے آواز نہیں آتی کہ امام آپ ہمارے پاس آ جائیے ہاں صحیح کیا مدینے سے آواز آئی کیا مصر سے آواز آئی کیا شام سے آواز آئی کیا بسرے سے آواز آئی نہیں صرف کوفے سے آواز آئی اس کے معنی کوفے میں امام حسین کے ہمدرد موجود ہیں لیکن امام حسین سیدھے نہیں جاتے بلکہ جی۔ اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں بھیجتے ہیں کہ حالات کا جائزہ لو اس کے معنی امام حسین یہ جانتے ہیں کہ کوفے میں صرف ہمارے چاہنے والے نہیں رہتے ہیں بلکہ ہمارے بہت سے رہتے ہیں تاکہ یہ جا کے ایکچول پتہ لگائیں کہ ہمارے مخلصین کتنے ہیں کہ جو ہم کو بلانے کے لیے آمادہ ہیں اور جی، کیا نا آپ نے جی، تو دونوں باتیں واضح ہو گئی نا ایک طرف یہ ہے کہ کوفے ہی سے آواز آئی اور کہیں سے آواز نہیں آئی کہیں سے کوئی دعوت نام آئی حسین کو نہیں ملتا صحیح بات ہے نا اب جی۔ جب حاجی حاجیوں کے بھیس میں قاتل آ گئے جی ہے نا جو اپنے احرام کے نیچے خنجر چھپائے ہوئے ہیں جو اپنے احرام کے نیچے تلواری چھپائے امام حسین کیوں مکے سے نکل رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہاں۔ کہ امام حسین میں اور کعبے میں شہید نہیں ہونا چاہتے کیونکہ کعبے میں شہادت سے کیا ہوگا امام حسین کے خون سے کعبے کی حرمت پامال ہو جائے دوسری سب سے بڑی بات یہ امام حسین کی حکمت ہے اور سیاست ہے کہ امام حسین یہ نہیں چاہتے کہ میں قتل بھی ہو جاؤں اور میرا قاتل چھپا رہ جائے صحیح صحیح مجمع میں کس نے مار دیا پھر تو کہا جائے گا آج کے لفظوں میں کہ موب لنچنگ کا شکار ہو گئے ہاں، ہاں۔ یہ تو ہوتا بہت اچھی مثال دیا موب لنچنگ کا جی۔ کہ لاکھوں ہزاروں کم سے کم ہزاروں تو حاجی آئے تھے کسی نے مار دیا کس نے مار دیا صحیح کون اصل میں کون قاتل ہے پتہ نہ چلتا لیکن یہ امام حسین کی حکمت بھی یہ ہے ایک طرف دینی پہلو یہ ہے کہ کعبے کی حرمت پامال نہ ہو جائے دوسری طرف ظالم کا چہرہ بھی چہرہ بھی بے نقاب رہے کہ ہاں۔ قتل کس نے کیا آج دیکھیے خنجر کس نے چلایا تیر کس نے مارا جی۔ سردار کون تھا گورنر کون تھا حاکم کون تھا سب سب پتا پتا ہے یہ امام حسین چاہتے تھے وہ اپنی اپنے قتل کو اور اپنی شہادت کو اس طرح سے ایمبیگوٹی میں نہیں رکھنا چاہتے تھے جی، جی۔ بلکہ اس کو پرد سے باہر لینا چاہتے تھے یہ نہ بھائی بتائیے مجمع میں طواف کرتے وقت کسی نے امام حسین کو مار دیا ہاں۔ شہید کر دیا کون جانے کس نے کر دیا اور تاریخ اب جب اب اتنی باتیں کر رہی ہے تو اس وقت کتنی باتیں کرتی کہتی ارے پتہ نہیں کس نے مار دیا جانے کون لوگ تھے فتنہ پرست تھے غیر مسلمین تھے ہی نہ ہوتے کبھی نہ غیر جی۔ مسلمین تھے آئے تھے کہیں سے اور انہوں نے مار مار کے چلے امام حسین چاہتے تھے کہ تاریخ کی فل لائٹ میں میں شہید تو ہوں جی، لیکن فل جی۔ لائٹ میں بے پردہ ہو جائے میرا قاتل بے پردہ ہو ہے نا جی۔ تو امام حسین علیہ السلام نکلے اب دو باتیں دیکھیے ایک جی۔ طرف کہیں سے آواز نہیں آ رہی ہے صرف کوفے سے صرف کوفے سے آ رہی ہے تو امام حسین کیا کریں گے کیا نہ جائے کوفے تو پھر ہاں۔ کہاں جائیں کہاں کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی کہیں سے کوئی دعوت نامہ نہیں آ رہا مگر امام حسین یہ بھی جان رہے ہیں کہ کوفہ جو ہے وہ صرف میرے بابا کے چاہنے والوں سے نہیں بھرا ہوا ہے ہاں۔ بلکہ ایسے لوگ بھی منافقین سے بھی بھرا ہوا ہے تو اب دونوں باتیں آتی ہیں ہاں۔ دیکھا آپ آپ نے دیکھا کہ جی۔ امام حسین یہ بھی جان رہے ہیں کہ میرے دوست بھی یہاں رہتے ہیں یہ بھی جان رہے ہیں میرے دشمن بھی یہاں رہتے ہیں اب اپنے بھائی کو اپنے معتمد کو جس پہ امام مکمل اعتماد ہے ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم جاؤ پہلے اچھا۔ اور تم جا کر کے کوفے کے حالات سے باخبر کرو کہ ایکچول گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے ہاں، حقیقت کیا ہے اور حقیقت کے علاوہ یہ بھی کہ ان خطوط کی حقیقت کیا ہے یعنی یہ خطوط میں جتنے خلوص کا اظہار کیا گیا ہے کیا اتنے واقع ایسا ہے یا ہاں، نہیں ہے نا اور جو ہے بات کے واقعات نے یہ ثابت کیا کہ وہ نہیں تھا وہ نہیں تھا امام یعنی آپ سوچیے حضرت مسلم کی مظلومانہ شہادت کیا واضح کرتی ہے کہ یہ بیچارے اتنے ہی تھے کہ یا تو خوف میں یا لالچ میں بکنے والے لوگ عادت ہاں، تھے جہاں لالچ کام نہیں کرتی وہاں خوف کام خوف کا خوف کے نظریے میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ مغرب میں کتنے لوگ تھے اور عشاء میں کتنے لوگ تھے ہے نا تو اس سے پتا چل گیا نا آپ کو جی۔ اچھی طریقے سے جی۔ تو بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ جان اس میں کوئی شک نہیں کہ جانتے تھے کہ کوفہ جو ہے وہ اہل کوفہ میں کتنے جو ہمارے چاہنے والے امام حسین سب کو پہچانتے تھے جی۔ یہ بھی جی۔ عجیب بات ہے امام حسین نے اپنی زندگی کی کافی ایام وہاں گزارے تھے ہاں، امام حسین ایک ایک گھر اور گھرانے کو جانتے کون کون مخلص ہے کون کون چاہنے والا ہے اسی وجہ سے اپنے بھائی کو بھیجا تھا جی۔ کہ جا کے گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ لگا اس میں آپ کے دونوں باتیں چھپی ہوئی ہیں جی۔ میں سمجھتا ہوں اور اگلے سوالوں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی۔ اہل کوفہ میں کون کون لوگ تھے کس کس طرف تھے اور تاکہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ قاتلین امام حسین کس فرقے سے تعلق کس فرقے سے تعلق تو بہرحال ابھی آپ کو یہ واضح ہو گیا جی کہ کوفہ ایک عجب شہر تھا کوفہ وہ شہر تھا جہاں امام حسین کے چاہنے والے بھی رہ رہے تھے جی۔ اور کوفہ وہ شہر بھی تھا جہاں پہ منافقین بھی رہ رہے تھے جی۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا تاکہ گراؤنڈ ریالٹی کا اندازہ لگائیں جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف کہ جب حضرت مسلم علیہ السلام پہنچے ہیں کوفے تو حضرت مسلم علیہ السلام جب پہنچے تو وہاں پر اس وقت جو خلیفہ تھے وہ نعمان بن بشیر تھے تو وہاں پر سڈنلی ایسا کیا ہوا کہ ان کو ہٹایا گیا ان کو معذول کیا گیا اور ان کی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد کو لایا گیا تو ایسا کیا ہوا اس میں بھی آپ کے سوال کا جواب چھپا ہوا ہے جی۔ کہ کوفہ کیسا شہر تھا کوفہ میں نے بتایا نا کہ دونوں باتوں کا شہر تھا امام حسین ایک طرف تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوفے سے آواز آئی اور کہیں سے آواز نہیں آئی جی۔ اپنے بھائی کو بھیج رہے ہیں کہ دیکھو گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اس کا مطلب امام حسین کی آپ دونوں ذہن کو سمجھ پڑھ رہی ہیں جی۔ امام حسین ایک طرف اپنے چاہنے والوں کو پہچان بھی رہے ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ ان کو مکمل اعتماد ان خطوں پر نہیں ہے چاہ رہے ہیں کہ مل جائے جی۔ اب بات آتی ہے کی جو ہے وہ نعمان ابن بشیر کو کیوں بدلا گیا نعمان ابن بشیر کو اس لیے بدلا گیا جی۔ کہ جب حضرت مسلم پہنچے کچھ لوگ ان کی طرف راغب ہوئے ہاں، چاروں طرف ان کے لوگ جو ایسا ہوتا ہے عام طور پہ بھیڑ موب جمع ہوتی ہے اس موب کو دیکھنے کے لیے موب میں کچھ مخلص ہوتے ہیں ہاں۔ کچھ مزہ لینے کے لیے ہوتے ہیں کچھ جی۔ تماشائی ہوتے ہیں اور بہت بہت مجمع جمع ہو گیا تو وہیں جو منافقین چھپے ہوئے تھے کوفے میں ہاں، ہاں۔ فوراً ایکٹیو ہو گئے اس سے اچھا۔ پتا چلتا ہے کہ سب کوفی شیعہ نہیں تھے فوراً ہاں۔ انہوں نے جتنے خط جس طرح سے کوفے امام حسین کو خط مکے بھیجے جا رہے تھے فوراً خط لکھے جانے لگے کہاں یزید یزید کو رمیش جی۔ کہ یہاں تو مسلم عقیل آ گئے ہیں انقلاب ہوا جاتا ہے جی۔ اگر تمہیں کوفے کو بچانا ہے اور اپنی حکومت کو بچانا ہو تو کسی مضبوط آدمی کو یہاں بھیجو ہاں۔ یہ خط پہنچنے لگے فوراً اچھا۔ تو اب ان خطوں کو دیکھتے ہوئے ان خطوں کو دیکھتے ہوئے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک خط شمر نے لکھا تھا جی. شمر کے علاوہ اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے یہ خط لکھا تھا اور انہوں نے یزید کو یہ لکھا تھا کہ کیونکہ نعمان ابن بشیر نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا جی. انہوں نے کہا بھئی ہم ہم بغیر کسی وجہ کے کیا ایکشن لیں جی. ہم کس بات پہ ایکشن لیں یہ کہ ایک آدمی کے گرد لوگ جمع ہو رہے ہیں تو ہم کیوں ایکشن لیں کیونکہ ان کی کوئی ایسی پلاننگ تو تھی کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی کوئی ایسی جنگ کی بات نہیں تھی کوئی جی۔ ایسی بات نہیں تھی تو تو وہی لوگ آپ دیکھیے اسی کوفے میں یہ دشمنان بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اسی طرح سے خط پہ خط کا سلسلہ چلا گیا کہ اگر تمہیں کوفے کو بچانا ہو تو کسی مضبوط انسان کو بھیجو بس جیسے یہ وہاں پہنچے یزید نے کہا جاتا ہے کہ معاویہ کا ایک یعنی امیر شام کا ایک غلام تھا سرجون اس کا نام تھا اچھا۔ سرجون کو بلا کے مشورہ کیا جی۔ اور انہوں نے امیر شام ہی کا ایک فرمان نکال کے دکھا دیا اچھا۔ کہ امیر شام کوفے کا والی کوفے کا گورنر کس کو بنانا چاہتے تھے عبید اللہ ابن زیاد کو بنانا اس نے نکال کر دکھا دیا کہ دیکھو جی۔ یہ تمہارے باپ کرنا چاہتے تھے لیکن اپنی زندگی میں نہیں کر سکے تو اب تم کرو اب تم اس کام کو کرو بس یزید نے فوراً یہ سنتے ہی ایک حکم نامہ لکھوایا کہ تم فوراً جو ہے متوجہ ہو جاؤ کوفے کی طرف کیونکہ حسین ابن ابن علی کے ایلچی مسلم عقیبہ پہنچ چکے ہیں جی۔ اور وہ بھی انقریب آنے والے ہیں تو یہ حسین کی مہم کو تم سر کرو اور جیسے بھی ہو ان کو جو ہے وہ مجبور کرو بیعت کے لیے جی۔ اور اب یہاں پہ تاریخ دیکھیے یہاں پہ کچھ تاریخ کی کڑیاں جو ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں جی۔ جو بات سے پتہ چلتی ہیں جب لوگوں نے جو ہے قتل امام حسین کے بعد جب انقلاب آیا بہت زیادہ آیا جی۔ تو ابن زیاد کے اوپر جب لوگ الزام لگانے لگے اور کھل کے اس کو گالیاں پڑنے لگیں جی۔ اور یزید نے یہ کہا کہ ابن مرجانہ پہ خدا لانت کرے اس نے قتل کر دیا تو ابن زیاد کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ خدا یزید پر لانت کرے اس نے مجھے ریٹن حکم دیا تھا کہ تم حسین کو قتل کر اچھا۔ اس نے ہم سے ہمیں لکھ کے حکم دیا تھا اب یہ لکھا ہوا خط اتنا مخفی تھا کہ شاید تاریخ کی نظر اس پہ نہیں سکی لیکن اتنا تو یہ ہے جی۔ کہ تم وہاں جاؤ اور ان کو مجبور کرو بیعت کرنے کے لیے ہے نا ہاں۔ تو یہ عجیب بات ہے یہ عجیب فتح ہے کہ جس فتح کو کوئی اپنے سر لینے پہ تیار جو ہے وہ جو ہے وہ ابن زیاد پہ ڈال رہا ہے ابن زیاد یزید پہ ڈال رہے ہیں اور آج بھی کتنے لوگ ہیں کہ جو اس قتل کو نہ جانے کسی نہ کسی کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاں، یعنی اگر یہ فتح ہوتی تو فتح کا سہرا تو ہر آدمی اپنے سر باندھنا چاہتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم فتح کا سہرا باندھیں یہ کیسی فتح ہے کہ یزید بھی اس فتح کو نہیں لینا چاہتا یہ ابن زیاد بھی اس کو اون نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی عمر ابن سعد اس کو اون کرنا چاہتا ہے نہ شمر اس کو اون کرنا چاہتا ہے کوئی اس قتل حسین کو اون نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جانتا ہے کہ اس میں آخرت کی تباہی و بربادی ہے نا دنیا اور آخرت تباہی بربادی ہے جی، جی، جی۔ تو لہٰذا یہ وجہ ہوئی کہ فوراں جو ہے ابن زیاد کو اس نے لکھا کہ تم فوراں جا کے چارج لے لو اور ان کو وہاں سے فری کر دو تو اس کے بعد ابن زیاد وہاں آتا ہے جی۔ اور اس کے بعد اس نے وہ کیا جو تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے سے آپ نے اس بہت بڑے مسکنسپشن کو دور کیا اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین نے بھی آج کے اس ایپیسوڈ سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہوگا کیونکہ جس طرح کی غلط فہمیاں جس طرح کے الزامات ہمارے معاشرے میں پھیلے ہیں اور ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا یہ الزامات اور زیادہ منظر عام پر آ جاتے ہیں یہ اور زیادہ انکریز ہونے لگتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان ایسی باتوں پر اعتماد کیا جائے خود پڑھا جائے سنا جائے تحقیق کیا جائے کیونکہ کل روز محشر ہم جواب دے ہوں گے خدا کو ہم جواب دے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے کس طرح سے کسی کے اوپر خون حسین کا الزام ڈال دیا ناظرین محترم ہم ہم اپنے اس پروگرام کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے کہ جس میں اور بھی بڑے بڑے سوالات اور بہت ہی سینسٹیو سوالات کو بھی اٹھائیں گے اور اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب جو ہمارے آگے کے تمام سوالات کے بخوبی جواب دیں گے آج کے اس ایپیسوڈ کو میں تمام کرتی ہوں آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ